اللہ سے نامل ہونا کفر ہے کتنا ہی گنہگار کار ہو کتنا ہی خطا کار ہو وہ نامل نہ بنے ہاں اللہ اس کی گناہ معاف کر دے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا ہاں ایمان والے کی دعا رد نہیں ہوتی محفوظ ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے دو حیثیتیں ہیں دعا محفوظ رہتی ہے مقبول بھی ہوتی ہے جس دعا کو اس کی اس کی مراد پوری کرنا ہو تو قبول فرما کر اس کی اس کی مراد دے دیتے ہیں لوگ قبول ہو گئی مل گیا اب جو نہیں ملا وہ یہ جو نہیں ملا وہ اس کو محفوظ رکھا گیا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے ہم جیسے نادان اللہ کی ترسیل کو نہیں جانتے تو دیکھا کہ دعا مانگے کچھ ہوا نہیں تو نا ہو کر کے چھوڑ دیا کہ میں نے تو بہت دعا مانگی کچھ ہوتا نہیں ہے ہاں مختلف کام بھی میں نے کیے وسیع پڑھ لیے جماعت میں بھی گیا اور کچھ نہیں ہوتا نا ہو یہ منع ہے یہ منع ہے کہ کوئی نا امید نہ بنے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اب امیدی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اب نامیدی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوڑو نہیں لکم مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا اس لیے ہمارے ہاں دعا بڑی چیز ہے دعا بنیاد ہے اللہ سے لینے کے لیے دعا سے لو اللہ سے جب انہوں نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تو کوئی کیسے کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا میں قبول کروں گا تو نوعیت یہ ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے جن دعاؤں کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھا وہ ابھی محفوظ ہے کسی مسلحت کی وجہ سے اللہ نے اس کے نتیجے کو روکا ہے کیونکہ آدمی نادان ہے اپنے نادانی سے ہر چیز مانگتا ہے اس کی مسلحت کی ہو نہ ہو اس کے نفے کی ہو نہ ہو وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں دے دیں گے ماں باپ بھی نہیں دیتے بچہ کوئی مانگے تو نقصان کی چیزیں وہ نہیں دیں گے ہاں، پھسلائیں لائیں گے ٹہلائیں گے اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے وہ کیسے دیں گے اس لیے دعاؤں کو محفوظ کیا جاتا ہے یا تو اس کا وقت آتا ہے اس وقت دیتے ہیں مانگتے مانگتے رہا وقت دے دیا یا نہیں دیا تو حدیثوں میں آخرت میں اس کی دعاؤں کو نکالیں گے یہ آپ کی دعائیں ہیں آپ نے مانگی تھی کہ ہاں کہ ہم نے اس کا کچھ نہیں دیا دنیا میں یہ لو تو اس دعا پر جو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں دیں گے آخرت میں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھ کو یہاں مل جاتا تو اس نے فرمایا ہے کہ مقبول بھی ہوتا ہے محفوظ بھی ہوتی ہے اس سے کوئی نا امید نہ بنے مانگے اللہ سے اور مانگتا ہے اللہ سے دعا ہمارا سوال بھی ہے اور دعا خدا کی عبادت بھی ہے دونوں ہے ہمارا سوال بھی ہے حاجت بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے عبادت ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب ملے گا جی ہاں کیونکہ دعا تو اصل عبادت ہے حدیثوں میں کہ دعا تو اصل عبادت ہے جیسے وہ ہماری حاجت ہے ویسے وہ خدا کی یہاں عبادت بھی ہے کہ دعا مانگنے کا حکم دیا اس نبیوں نے دعائیں مانگی ہے اور دعاؤں سے بڑے بڑے کام کرائے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس طرح اللہ کے نیک بندوں نے دعا اس لیے ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہماری یہ اجتماعی دعائیں جو ہے وہ تو ہر وقت حاصل نہیں ہے اجتماع ہوگا تو اجتماعی دعا ملے گی اجتماعی دعائیں ہماری انفرادی دعاؤں کی تعلیم کے لیے ہے کہ یہاں سے دعا سیکھ کر کے جاؤ دعا مانگنا سیکھ کر کے جاؤ اور اپنے آپ کو دعاؤں کے عادی بناؤ ہماری اجتماعی دعائیں انفرادی دعائیں انفرادی طور پر دعائیں مانگنے کی تعلیم تلقین کے لیے ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اجتماع میں کیا سیکھا کہ بہت لوگ دعا مانگ رہے تھے تو آپ اجتماع ختم ہو جا رہے ہیں تو ہر آدمی اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے اپنے آخرت کے لیے مانگے دعا دعا ہے بڑی چیز ہے اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی ہے ان سے بھول ہو گئی ہاں تو بھول کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے کچھ پریشانی اس کیسے نکلے اللہ کا احسان دے غلطی گلتی ہو گئی بھول چوک ہو گئی اس بھول کی وجہ سے پریشانی آ گئی پریشانی سے کون نکالے اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں جی ہاں منع کیا تھا کہ یہ کام مت کرنا وہ ہو گیا پریشانی کھڑی ہو گئی کون نکالے تو اللہ نے ہی دعا کے کلمات سکھائے بتا د آدم آدم من ربه علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے کلمات سیکھے دعا کی عبارت سیکھی ہاں تو اللہ بھول بھی معاف کرے دعا بھی بھول معاف کرانے والی وہی سکھا رہے کتنا کرم ہے بول مات کرنے والی دعا سکھا منع کیا تھا بول نہیں کرنا ہو گئی بول میں سے کون نکالے تو وہی وہ نکالے اس لیے آدم علیہ السلام کو دعا کی تلقین ہوئی ہے انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قبول ہو گئی توبہ قبول ہو گئی جی ہاں دعا مانگی خوب رو رو کر کے برسوں دعا مانگی ہمارا کام ہے دیر اللہ سے کوئی نا امید نہ بنے ہاں۔ کام بھی کرے مانگا کرے کام کرے مانگا کرے ہاں۔ دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے جی ہاں، دنیا کی خیر مانگے آخرت کی خیر مانگے جی ہاں اس لیے ہم کو دعا والا بنایا ہے کام بھی کرو دعا بھی مانگو اس لیے کام کرتے رہنا ہے اور دعا مانگتے رہنا ہے کریں گے انشاءاللہ ہاں امیدوار بن کر دعا مانگے یقین کر کے دعا مانگے دعا کے طریقے سکھائے ہیں ہاں۔ حلال کما کر حلال کھا کر اللہ کے اطاعت کر کے دعا مانگے پھر یہ دعا رد ہو دعا قبول ہو جائے گی تو ہمیں دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ جب کوئی دعا مانگے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گورو شریف پڑے اور اپنی مراد مانگے یہ طریقہ ہے ویسے ہاں، تو چلتے پھرتے بھی دعا مانگیں گے وہ بھی ہو جائے گی اصل اعلیٰ ترتیب اس کی یہ سمجھائی کتابوں میں کہ اللہ کی تعریف کرو پھر پھر خود صلی اللہ علیہ وسلم شریف پڑھو پھر اللہ سے اپنی مرادیں مانگو خود صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیے دنیا اور قید کی خیر کی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 الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا إنا إنا نسألك نسألك نسألك رضاك رضاك رضاك والجنة والجنة والجنة ونعوذ ونعوذ ونعوذ بك بك بك من من من غضبك غضبك غضبك والنار والنار والنار اللهم اللهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دونهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت واحفظنا المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك حياتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من ضراء مضلة وفتنة مضلة وكما السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله مريم مغفرة فرما اے اللہ ہماری مقصد فرما دے اے اللہ ہماری مقصد فرما دے پوری امت کی پوری مقصد فرما دے تیرے پاس دربار میں اے اللہ ہم مجرم ہیں اور ہم تو یہ قراری مجرم ہیں ہم کو تو اپنے جرموں کا ہے ہم تیرے سامنے خطاوار ہے اے اللہ تجھے سب کچھ معلوم ہے اس لیے اپنے الطاف کریمانہ سے ہماری اور پوری امت کی پوری مقصد فرما پوری امت کی پوری مقصد فرما اے اللہ امت کی مقرر فرما امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے امت پر سے اپنے غضب کو اٹھا لے اے اللہ امت میں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 کرم سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے اے اللہ اس خیر کی حفاظت فرما پروان چڑھا اس کو ترقی عطا فرما دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں جتنی خدمت محنتیں ہو رہی ہیں دنیا میں اللہ ان سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما اپنی تعریف سے معیت فرما اپنی مدد سے منصور فرما اور ترقی کی راہیں ان سب کے لیے کھول دے اور امت کی صلاحیتوں کو اس میں لگنے کی صورت پیدا فرما دے تمام اجتماع کو تمام محنتوں کو تمام خدمتوں کو اے اللہ قبول فرما لے اس کی حفاظت بھی فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما جتنی تیرے بندوں کی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے اے اللہ جتنی دشواریاں ہیں اپنے کرم سے تمام دشواریوں کو اے اللہ عافیتوں کے ساتھ بدل دے ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتے ہیں اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما اور ہمیں تیرے کاموں کے لیے بات توفیق بنا ہمیں تو نو توفیق عطا فرما ہدایت والوں کی توفیق ہمیں نصیب فرما اہل ہدا کی توفیق عطا فرما اور موت تک ہم میں سے ایک ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دین پر جمنے والا بنا دے مرنے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما سوئے خاتمہ سے ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما موت اور آباد موت میں برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما اے اللہ کسی بندے کو بھی محروم نہ فرما ایک ایک کو قبول فرما اور موت تک اخلاص اور استقامت سے جمنے والا بنا دے ہمارے ہر کاموں میں اپنی برکت نازل فرما اپنی نصرت نازل فرما ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما خیر کے اسباب مقدر اور فرما جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں اور جن جن شرور سے پنا چاہیے ان تمام شرور سے اور ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین Thank you.